حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ اسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں آپ اکثر روزے رکھا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھپن